بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو اکتالیس ایک عالم ربانی کی یاد میں اللہم لنا فی شعبانہ و بلغنہ رمضان اور ایک بہت ضروری دعا اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا اور ایک بہت اہم دعا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اور ہماری اہم ضرورت اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ خوف اور بے پردگی سے حفاظت اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا کراچی میں کچھ ہی عرصہ پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ وہ راسخ فی العلم محقق اور باعمل عالم تھے ماشاء اللہ عالم ربانی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت اور اکرام کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے ان کے علم کو زندہ رکھے اور ان کے فیوز کو جاری فرمائے دعا میں ان کا حال بڑا عجیب تھا بہت ڈوب کر دعا مانگتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے گم ہو چکے ہیں ان کے آس پاس والے انتظار میں رہتے تھے کہ حضرت کب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ بھی ان کے ساتھ اس مبارک عمل میں شریک ہو جائیں یوں حضرت والا کی وہ انفرادی دعا بھی اجتماعی رنگ پکڑ لیتی تھی آج کیسے یاد آئی اپنے اکابر و مشائق تو الحمدللہ کبھی نہیں بھولتے مگر کبھی کبھار کسی کی یاد بہت شدت سے آ جاتی ہے آج صبح سے حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب نمبر اللہ عمر کی یاد نے گھیرا ہوا ہے ان سے ملاقات اور تعارف اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے وہ میرے باقاعدہ استاد نہیں تھے مگر الحمدللہ ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ افغانستان کا ایک یادگار سفر بھی ہوا اور کئی پرفیض اور پر رونق ملاقاتیں نصیب ہوئیں حضرت والا نے کئی بار انعامات سے بھی نوازا اور جہادی تحریر و تقریر کے معاملے میں میری حیثیت سے بڑھ کر حوصلہ افزائی فرمائی وہ ایک الگ طبیعت اور مزاج کے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں روب سے بھی نوازا تھا اور محبت سے بھی ترک منکرات یعنی گناہ چھوڑنے کی دعوت ان کا خاص موضوع تھا خود چونکہ تقوا کے مقام پر فائز تھے اس لیے دعوت میں تاثیر بھی بہت تھی بدعات منکرات اور خرافات کے سخت مخالف تھے داڑھی منڈوانے اور ایک مجھ سے کم کرانے کو بڑا سنگین جرم قرار دیتے تھے اس موضوع پر ان کی غیرت اور شدت سنت نبوی کے دفاع میں مکمل عروج پر جا پہنچی تھی اسی کی خاطر اپنے بہت سے اقارب کو کھو دیا مگر آخری دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے ہاں بے شک جس موقف کو کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اختیار کیا ہو اس پر اسے مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے زمانے کے ساتھ رنگ بدلنے سے وقتی ترقی تو ملتی ہے مگر وہ انسان کے کسی کام کی نہیں ہوتی اسی طرح خواتین کے شرع پردے کے معاملے پر حضرت والا کا موقف بالکل دو ٹوک اور عام دستور سے ہٹ کر کافی شدید تھا ویسے جس طرح شرع پردہ مسلمانوں میں معدوم ہوتا جا رہا تھا اس میں ایسے ہی سخت موقف سے کچھ اصلاح ممکن تھی اور فتنے کا سیلاب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا تھا تیسری چیز جس پر حضرت والا کسی بھی طرح کی نرمی یا مفاہمت کے قائل نہیں تھے وہ تھی تصویر بازی فوٹو بازی ویڈیو بازی اور ٹی وی وغیرہ حضرت والا کی تقریباً ہر تقریر ہر بیان اور ہر مجلس میں تصویر بازی پر سخت نکیر کی جاتی تھی حضرت والا نے اس پر کئی مستقل بیانات بھی فرمائے ایک رسالہ بھی رقم کرایا اور اسے بڑی تعداد میں تقسیم فرمایا اور زندگی کے آخری لمحے تک اپنے اس موقف پر مضبوطی سے ڈٹے رہے اب معلوم نہیں وہ رسالہ کہیں ملتا ہوگا یا نہیں اسے شائع کیا جاتا ہوگا یا نہیں دراصل ایک ملاقات میں حضرت والا نے بندہ کو تلقین فرمائی تھی کہ اپنے مضامین میں حضرت والا کے رسائل مواعظ اور کتابچوں کی دعوت دیا کروں اپنی نظر بندی کے دوران بندہ نے اس سلسلے میں مضامین شروع کر دیے تھے حضرت والا کے چند رسائل کا تعارف ان مضامین میں تفصیل سے آ گیا تھا مگر پھر یہ سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور ناگزیر وجوہات کی وجہ سے وہ کالم ہی بند کرنا پڑا آج مجھے پھر حضرت والا کا وہ حکم یاد آیا تب خیال آیا کہ اکابر کی باتوں میں کس قدر حکمت ہوتی ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نبول اللہ عمر قدعو کے انتقال کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اتنے بڑے عالم اور علامہ جن کے ہزاروں شاگرد ہیں مگر آج ان کے نظریات کو سمجھنے کے لیے ان کی اپنی تحریروں اور تقریروں کے علاوہ اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے یقیناً بہت سے افراد اب بھی حضرت والا کے نظریات اور فرمبدات پر عمل کرتے ہوں گے اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت والا صرف دو چار مشہور مسائل کا نام نہیں تھے مگر پھر بھی کچھ اکابر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا نام ان کے مشہور نظریات اور ان کا تذکرہ کچھ عرصہ کے لیے گم ہو جاتا ہے لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر اچانک دھند چھٹتی ہے اور ان کا نام اور کام چمکنے لگتا ہے میں اسلامی تاریخ سے ایسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں امت میں کئی ایسے حضرات بھی گزرے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کا نام لینے اور ان کی کتابیں گھر رکھنے تک کو جرم قرار دیا گیا مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دن چھٹ گئی اور ان کا نام اور کام دوبارہ زندہ ہو گئے وجہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا اور کوئی بھی نمائشی کام زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ امت زبرد و فیض حب و جفا جھاگ بر آخر مٹ جاتی ہے جب سیلاب آتا ہے تو جھاگ ہر طرف چھا جاتی ہے اور پانی اس کے نیچے گم ہو جاتا ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب ہمیشہ اسی طرح رہے گا مگر پھر اچانک جھاگ ختم ہونے لگتی ہے اور پانی باقی رہتا ہے وہ مَا يَنفَعُ النَّاسَ ان ناصف یم کسف یعنی جس چیز سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ زمین پر برقرار رہتی ہے اور اصل فائدہ آخرت کا فائدہ ہے دین کا فائدہ ہے حضرت بری ہیں آج صبح ایک بیان سنا یہ بیان حضرت والا کی طرف منصوب ادارے میں کیا گیا اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت کی گئی اور مقدس افغان جہاد کو امریکی جنگ کہا گیا تب مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب افغان جہاد کی نمایاں شخصیت حضرت مولانا جلال الدین حقانی جو کہ شامل ثانی اور فاتح خوست کے لقب سے معروف ایک مثالی مجاہد اور عالم ربانی تھے اور یہ امارت اسلامیہ سے پہلے کے دور کا جہاد تھا حضرت حقانی کراچی تشریف لائے تھے اور حضرت اقدس مفتی رشیدہ صاحب نے آپ کا والحانہ استقبال فرمایا تھا حضرت والا کے علمی ادارے میں حضرت حقانی کا مفصل بیان ہوا اور پھر حضرت اقدس مفتی رشیدہ صاحب نور اللہ مرکدہ نے افغانستان کا جہادی سفر کیا اور اس دورے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں جہاد میں شرکت کے لیے یہ سفر نہ کرتا تو میری زندگی ادھوری رہ جاتی بہرحال حضرت والا افغان جہاد کو شرع جہاد سمجھتے تھے اور جو کچھ آج ہم سن رہے ہیں وہ بیان کرنے والوں کے اپنے نظریات ہیں جبکہ حضرت والا ان افکار و نظریات سے بری ہے ایک گزارش میرے اس کالم کا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے مجھے تنقید کرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ جب تک اپنا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے اس وقت تک ہر انسان خود خطرے میں رہتا ہے جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی نصرت اور رہنمائی فرمائے آپ اگر میرے آج کے مضمون کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں کہیں بھی کسی پر تنقید نظر نہیں آئے گی اکابر و مشائق سب کے مشترک ہوتے ہیں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کے بزرگ تھے ان کی یاد میں درست اور اچھی باتیں لکھنا اور بولنا یہ سب کا حق ہے اگر کل ان کے اپنے ادارے کے اجتماع میں انہیں یاد نہیں کیا گیا تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں اہل اختیار کو اپنے معاملات کا خود اختیار ہوتا ہے اور اگر آج ہم نے اپنی مجلس کو ان کے تذکرے سے مہکایا ہے تو اس پر بھی کسی کے لیے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ حضرت والا کی ان باتوں کو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں امت میں جاری اور زندہ فرمائے اور ہم میں سے جس کی بھی جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور امت کے لیے نافع نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دے معاف فرما دے بندہ آپ سب سے حضرت والا کے مواعظ اور رسائل پڑھنے کی گزارش کرتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ